فرمایا مختصر حمد و سلاد کے بعد خالق کائنات نے جناب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد اس کائنات میں جتنے بھی انسان آنے والے تھے ان سب کی روحوں کو بھی پیدا فرمایا پھر خالق کائنات نے ان روحوں کو سننے اور بولنے کی توفیق عطا فرمائی پھر ان سے ایک سوال کیا السط و رب کیا میں تمہارا رب نہیں کالو بلا جتنے بھی وہاں موجود تھے آج جو مسلم ہے کافر ہے یہودی ہے نصرانی ہے مجوسی ہے آگ پرست ہے دہریا ہے جو جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ سارے موجود تھے کسی میں انکار کی ضرورت نہ ہوئی سب نے ایک زبان کہا کہ کالو بلا ہاں ہم مانتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں رب کریم نے فرمایا دیکھیے یہ تمہارا باپ آدم یہ فرشتے میں اس بات پر گواہ ہوں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے آج ربوبیت کا اقرار کر رہے ہو توحید کا اقرار کر رہے ہو کل جا کر دنیا میں جانے کے بعد اس کا انکار کر دو اس سے غافل ہو جاؤ یا ایسا تو نہ ہو کہ تم وہاں جاؤ اور پھر شرک میں مبتلا ہو جاؤ اور میرے پاس جب واپس آؤ تو کئی بہانے تلاش کرو یا یہ کہتے پھر اللہ ہم نے آپ سے عہد تو کیا تو اللہ لیکن ہم اس کو بھول گئے ہمیں یاد نہیں یا یہ کہو او انما اوت من قبل کنا کا باؤ بعد ان کب لکھنا بما پالن المبتلون یا یہ کہتے پھر اے رب کریم جب ہم دنیا میں گئے ہم نے اپنے بڑوں کو اپنے آپ اجداد کو دیکھا ان کے دیکھا دیکھی ان جیسے ہو گئے اللہ ہم جب گئے دنیا میں جب ہم نے آنکھ کھولی جب ہم نے معاشرے کو دیکھا اپنے گھر کو دیکھا اپنے گھر کے افراد کو دیکھا ہم نے اپنے خاندان کو دیکھنا اٹھنے بیٹھنے والوں کو دیکھا ملنے جلنے والوں کو دیکھا اس کے دیکھا دیکھی جس طریقے جس ڈگر پہ وہ چلتے رہے لہذا ہم نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی ہم بھی انہیں کے پیچھے چل پڑے کاروبار میں آنکھ بند نہیں میاں ہاں کاروبار میں آنکھیں چار رکھتے ہیں یوں کھول کے دیکھتے ہیں اگر ہم دو روپے کی چیز خریدتے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ یار کہیں ناقص تو نہیں ہے ہاں دین کے معاملے میں ہم جو ہے نا بالکل بہرے ہو گئے تھے ہم جو ہے نا کوئی جو ہے نا ہم نے محنت نہیں کی جیسے ہم نے بڑوں کو دیکھا جیسے گھر والوں کو یعنی علاقے کو معاشرے کو دیکھا ہم جیسے ہو گئے اب اللہ ان کی وجہ سے ہمیں مت دینا اللہ فرماتے یہ بہانہ تمہارا قبول نہیں ہوگا میں نے تمہیں عقل سلیم عطا کیا تھا میں نے تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے میں نے تمہیں راستہ دکھانے کے لیے اپنی کتابیں بھیجی تھیں اور میں نے ایک ایک چیز تمہارے سارے بہانے ختم کرنے کے لیے میں نے راستہ میسر کر دیا تھا لہذا اب یہ تمہارا بہانہ نہیں چلے گا میں رب تمہیں کہتا ہوں کہ مشرق ہو کر نہیں آنا امل کا ربی بلیامل فرما جس بندے کو اس بات کی امید اپنے رب سے ملاقات کرے گا قیامت کا اگر یقین ہے تو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اسے چاہیے کہ میری عبادت میں کسی کو شری کر کے نہ آئے تاکہ اگر تمہارا اس بات پر اعتبار ہے یقین ہے کہ قیامت برپا ہوگی حساب کتاب ہوگا رب کی طرف واپسی ہوگی تو سن لیجئے خالی ہاتھ نہ آنا امال ضرور کر کے آنا نیک امال ساتھ لے آنا ہے تو نے کسی کے آسرے پر کسی کے سہارے پر نہ آنا کہ جی ہمیں چھڑا دیں گے نہیں میں رب تو یہ تلقین کرتا ہوں کہ میرے پاس اگر آنے کی تجھے ذرا برابر بھی امید ہے تو پھر سن لیجئے کہ نیک اعمال ضرور کرتے آنا اور دوسری بات سن لیجئے کہ میرے ساتھ کسی کو شری کر کے مت آنا اللہ کیوں تاکہ سن لیجئے اگر تم مشرق ہو کر آئے ہو دنیا کی کوئی طاقت تجھے مجھے میرے عذاب سے بچا نہیں سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے کتنی بڑی سفارش کو نہ ہو کئی دفعہ سن چکے ہو جناب محمد رسول اللہ فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی قیامت قائم ہوگی جناب ابراہیم علیہ السلام اس کے والد بھی آئیں گے آمنا سامنا ہوگا ملاقات ہوگی بیٹے جی ابا دنیا میں میں نے آپ کی بات قبول نہیں کی دنیا میں مانا کہ میں نے دینداری کا اختیار نہیں کی لیکن آج جو میں عذاب دیکھ رہا ہوں بڑا خطرناک ہے لہذا آج جو بھی تو کہے گا ماننے کے لیے تیار ہوں لیکن اس عذاب سے مجھے بچا لیجیے ہاں، یہی بندہ ہے قرآن پڑھا آپ نے سورج مریم پڑھیے یہی بندہ دیکھیے کس طرح نرمی کر رہا ہے اور دنیا میں دیکھیے کس طرح سخت تھا من کان ولا کنیا انک متابال فرمائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بیان کر سچا نبی تھا میرا جو کال ابھی جب اپنے والد کو کہنے لگے یا بتل یسما بتی متابال کشیا ابا آپ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ آپ کے کسی مسئلے کو حل کرتے ہیں ابا آپ جن کی پیروی کر رہے ہو جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو جن کی سیوا کر رہے ہو جن کے لیے نظر و نیاز کر رہے ہو جن کے لیے دیگے اتار رہے ہو جن کے لیے بکرے چھترے کٹ رہے ہیں مجھے بتاؤ تو ان کی حالت کیا ہے نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ مسئلے کا حل ہے ان کے پاس یہ کون سی عقل مندی ہے آپ ایسے رب کریم کو جو زندہ ہے کبھی سوتا بھی نہیں ہاں؟ ابھی آپ دیکھیں گے کتنے ہمارے دوستوں کے کچھ اونگ رہے ہوں گے لیکن رب کیا ہے اللہ تا خود تم نوم کہ تمہارا رب ہے کہ آج تک وہ سویا نہیں سونا تو دور کی بات کہا اونگ تک نہیں آئی اسے کہا کہ اپنے کام میں مصروف ہے بلا یا اردو حفظ و بات تمہاری حفاظت کرتے کرتے آج تک تھکا نہیں تم چوبیس گھنٹے کام کرو پچیس گھنٹے تمہاری آنکھ یہاں جا کر لگ جائے گی بات کو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے کیا کہو گے میاں جی رات پالی کی ہے آج بول ذرا ہمیں آرام کی ضرورت ہے تاکہ وہ تمہارا رب ہے کہ آج تک اسے نیند نہیں اونگ نہیں اور جاگ رہا ہے کام کر رہا ہے تھکاوٹ نہیں کا تمہاری حفاظت کر رہا ہے اور تمہارا کے ایسے رب رب کو چھوڑ کر تم نے ان کے پیچھے لگے ہو جن کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے باپ کیا کہتا ہے دنیا میں ذرا اس کے جذبات کو دیکھیے قال راغب يا نال ابراہیم لم تنت ابراہیم میرے خداؤں سے منہ موڑ رہے ہو اگر آپ نہیں رکے تو میں آپ کو سنسار کرا ڈالوں گا یا اپنے گھر سے نکال دوں گا ہاں بھائی انتہا کر دی باقی کیا رہا ہاں یہ آخری ہے نا بات کہ ابراہیم اگر تم نہیں رکے تو میرے پاس دو راستے ہیں آپ کو پتھر لگوا کے مروا دوں گا باپ کہہ رہا ہے بیٹے کو اگر یہ بھی نہ ہو سکا مجھ سے تو وقتی طور آپ کو اپنے گھر سے نکال دوں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو تکلیف کہیں سے بہتر ہے کہ میں خود ہی چلا جاتا ہوں گھر چھوڑ کے چلے گئے یہی باپ ہے اور آج دنیا میں سخت ہے جب اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت برپا ہوگی انتہائی نرمی کے ساتھ کہے گا میرے بچے مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے جہنم بڑی خطرناک ہے ہاں؟ انہا سات مستقر و مقامہ رب نے پہلے آگاہ کر دیا رہنے کی جگہ پھرنے کی جگہ واپسی کی جگہ انتہائی خطرناک ہے اگر مجرم ہو کر آئے ہو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے اے میرے رب آپ نے مجھ سے ایک عہد کیا تھا میں نے بڑی وفاداری کی اور واقعی وفاداری کی قرآن گواہ ہے ابراہیم اللہ دی وفا کہا کہ لوگ ابراہیم وہ ہے جس نے ہمیشہ انہوں نے ہم سے وفاداری کی نہ جان کی پرواہ کی نہ اولاد کی نہ گھر والوں کی نہ جوانی کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی سارا کچھ میرے لیے لٹا دیا اسے اعلان کر دیا کہ ابراہیم نے وفاداری کی اعلان کر دیا ابراہیم آج کے بعد تو میرا خلیل ہے یہ جی میرے بھائی کسی پڑوسی کی سفار نہیں کر رہے کسی مرید کی بات نہیں کر رہے کسی جو ہے نا غیر کی نہیں اپنے والد کی سفارت کر رہے رب کریم سے خلیل کر رہا سفارت اپنے باپ کی اے میرے رب آپ نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ مجھے جزا کی رسوا نہیں کرو گے اور میرا باپ ہے یہ ہاں یہ میرا باپ ہے اللہ کیا فرمائے گا ابراہیم میں وعدہ کر چکا ہوں اللہ کیا وعدہ آپ کا کہا کہ میں کافروں پر مشرقوں پر میں نے جنت حرام کر دی ہے یہ جنت میں نہیں جا سکتے لیکن ایک شرط ہے یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے متکبر لوگ یہ جنت میں جا سکتے ہیں ایک شرط اللہ فرماتی یہ پوری کر دو بھی ان کو داخل کر دیں گے ہم جل یل جل سم الخیات خیات اگر سوئی کے سوراخ میں اونٹ جا سکتا ہے تو یہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں اونٹ سوئی کے سوراخ میں جب آپ کی میری عمر چالیس سے اوپر آ جائے تو مجھ سے دھاگا نہیں ڈال سکتے بچے کو کہتے ہیں بیٹا دھاگا تو ڈال دو دیکھتا ہے بچہ کہ اب یہ پریشان کرتا ہے پانچ روپے دو ہاں؟ بچہ بھی کہتا ہے کہ آج موقع ہے نانی سے پیسے لینے کے ویسے نہیں دیتی کہا کہ یاد رکھیے اگر جنت میں داخلہ ان کو چاہتے ہو تو پھر سوئی کا سوراخ جو ہے ناکا جو ہے کتنا بڑا ہے اس سے جو آپ جو دھاگا مشکل سے ڈالتے ہو تو اونٹ نہیں جا سکتا کہا کہ اونٹ جا نہیں سکتا تو یہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا یہ تو میرا افاقی اعلان ہے اللہ ہر اس بندے کو معاف نہیں کرے گا جو شرک میں مر چکا کا اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے اللہ اس بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا جو شرک میں مر چکا ہے اس کی موت شرک پر آ گئی ہے اس کی موت کفر پر آ گئی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے جنت میں داخل نہیں کر سکا یہ فیصلہ یہ دم کر چکا ہوں یہ میری آخری بات ہے اس میں نظر ثانی نہیں ہو سکتی اس میں بعد میں جھول نہیں تاکہ حقیقت بات ان کو جہنم میں ڈال کر تمہیں دکھا دوں گا چاہے کوئی بھی ہو ابراہیم میں تو اعلان کر چکا ہوں میں تو دنیا کے لوگوں کو بھول چکا ہوں کہ مشرق کی جنت میں داخلہ نہیں ہوگی کافر کی جنت میں داخلہ نہیں ہوگی لیکن آپ سے میں نے وعدہ کیا ہوا کہ عزت بچاؤں گا اس کا نبھانا میرا کام ہے یا آپ کا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوگا ذرا اپنے پاؤں کی طرف تو دیکھیے جب پاؤں میں دیکھیں گے والد کی صورت اللہ انسان سے تبدیل کر کے حیوان میں کر دیں گے تاکہ لوگ پہچان نہ سکے یہ ابراہیم کا باپ ہے لیکن سزا سے نہیں بچ رہا جہنم سے نہیں بچ رہا سمت فنار فرمایا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے سامنے اس کو گسیر کر جہنم رسید کر دیا جائے گا کہ آپ کا ٹھکانا یہ ہے اسی لیے فرمایا کہ بہانہ کر کے نہ آنا مشرق ہو کر نہ آنا شرک کر کے آؤ گے دنیا کی کوئی طاقت تجھے میرے عذاب سے نہیں بچا سکتی لیکن افسوس کے ساتھ کرنا یہ پڑتا ہے کہ لوگ آج خوشی سے شرک کرتے دامن بھر بھر کے جھولیاں بھر بھر کے لیتے ہیں کہ آؤ ہمیں دے دو ہم تو عید کی بات کرتے تو لڑنے کے لیے تیار اگر شرک کی بات کرتے تو نچھاور ہوتے ہیں انہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے اگر شرک کی اگر بندہ سے مر گیا لیکن آخر میں کہا کیا جاتا ہے کہ نہیں صاحب بات یہ ہے کہ ہم نے کب کہا ہے کہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے ہم نے کب کہا ہے کہ بیٹا کوئی اور دیتا نہیں نہیں یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے لیکن چونکہ ہم گناہ گارے ہماری سنتا نہیں ان کی ٹالتا نہیں بہانا کیا ہے ہماری سنتا نہیں قال الحمد لله الذي وهب لي الكبر اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تمام تعریف اس مالک کے لیے جس نے بڑھاپے کے اندر مجھے دو عطا فرمائے برا اسماعیل اور اساق میرا رب تو دعاؤں کو سننے والا ہے یہاں کیا کہتے ہیں ہماری سنتا نہیں اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے ان ربی لسمیع الدعا میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے پیرسنی کے اندر بڑھاپے کے اندر جہاں اولاد کی امید نہیں اس موسم میں بھی رب نے مجھے دو بیٹے تا دیے اسحاق اور اسماعیل میرا رب کیا ہے دعاؤں کو سننے والا ہے یہاں کیا کہتے ہیں نہیں جی ہماری سنتا نہیں بیچ میں کچھ چاہیے اور اللہ کے بندو مکے کے کافر بھی رب کو مانتے تھے سمجھتے ہو کیا نہیں مانتے تھے قل ومن فيها كنتم تعلمون سيقولون لله فلا تذكرون اے جناب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے کے کافروں سے پوچھئے کہ زمین اور جو کچھ زمین میں کس نے بنایا کس نے پیدا کے کس کے لیے ہے ان سے ذرا سوال تو کر کے دیکھیے کہ یہ جو زمین جس پر تم چل رہے ہو اور زمین میں جو چیزیں تم دیکھ رہے ہو یہ کس کی ہیں اور کس نے بنائی ہیں تو کیا کہیں گے سیقول ان قریب ان کی زبان سے آئے گی کہ یہ اللہ کے بنا اللہ ہی بنانے والا ہے یہ نہیں کہیں گے جناب یہ لات نے بنائی منات نے ادا نے نائلا نے حبل نے یغوس نے نبد نے نصر نے سوا نے نہیں نہیں تین سو سات جو انہوں نے معبود بنائے کسی ایک کا نام نہیں لیں گے بلکہ ان کی زبان پہ کیا آئے گا کہ نہیں صاحب یہ تو بنانے والا رب کریم ہے مانا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے کل ممبی ادیب سارون اے محمد رسول اللہ تعالیٰ میرے پیارے پیغمبر ان سے سوال کیجئے کہ یہ تمام زمین و آسمان کی ملکت اور بادشاہ کس کے لیے ہے ہاں؟ یہ پورا نظام جو چلانے والی ذات ہے کبھی صبح ہے کبھی شام کبھی رات کبھی دن کبھی جو ہے سورج اوپر ہے کبھی نیچے ہے کبھی چاند کبھی سورج تم دیکھ رہے چل پھر رہے ہیں یہ کیا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے کوئی دنیا میں آ رہا ہے کوئی دنیا سے جا رہا ہے یہ نظام جو چل رہا ہے کون چلا رہا ہے اس کی نظام کی جو ہے چابی جو ہے کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کون سی ذات ہے جو دوسروں کو تو پناہ دیتا ہے لیکن آج تک کسی کی پناہ میں نہیں آیا دوسروں کو کھلاتا ہے لیکن آج تک وہ کھاتا نہیں ہے سلاتا ہے لیکن سوتا نہیں ہے پناہ دیتا ہے لیکن پناہ میں نہیں آتا سارے اس کے سامنے آجد ہیں سارے اس کے سامنے بے بس ہیں وہ کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اس کا مشیر نہیں کوئی اس کا وزیر نہیں تو وزیر نہیں رکھتا مشیر نہیں رکھتا کہ میں کروں کہ نہ کروں نہیں ادارہ جیسے یقو لہو کن کو ایسا مولا کریم ہے کہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہو جا تو اسی وقت وہ چیز ہو جاتی ہے وہ مجھے کیوں لینے لگا ہاں؟ جس کی زبان سے کہنے سے ہو جائے کہ ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جائے تو کہا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ یہ کون ہے بنانے والا کون ہے یہ آسمان و زمین کو بنانے والا اور اس کی ملکت کا مالک کون ہے سہوللہ فرمایا ان کی زبان میں ایک بات آئے گی کہ ان قریب ان کی زبان سے گا ایک اللہ پلاف انا تو سارو ان کا پھر کون تمہیں جادو کر رہا ہے کون تمہیں رب سے دور کر رہا ہے یعنی مکے کے مشرق بھی مانتے تھے کہ خالق کائنات ایک رب ہے لیکن چونکہ ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ ہم ان کے ذریعے یہ ہمارے وسیلے ہیں یہ اللہ تک ہماری بات کو پہنچاتے ہیں اور میرے بھائی پہنچائیں گے کب جب سنیں گے نا کیا خیال ہے آپ کا کوئی مسئلہ رکا ہوا ہے مجھے کہتے ہو کہ مولانا یہ میرا مسئلہ ہے ذرا بھائی کو بتا دیجیے میں سنوں گا تو آگے پہنچاؤں گا نا جب میں سنوں گا نہیں تو آگے کیا پہنچانا اللہ نے ایسی مثالیں ہمیں دی ہیں کہ جن کو تم نے درمیان میں رکھا ہے وہ درمیان والے بیچارے سنتے ہی نہیں کوئی انہیں معلوم نہیں ومن ازل من يوم القيامه ملا من سجیب لوہیا فرما اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے اس شخص سے بڑھ کر کائنات میں کون گمراہ ہو سکتا ہے جو فرما کہ مجھے چھوڑ کر غیروں کو آواز دیتا ہے مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکارتا ہے ملا یس سجیب مل قیام تاکہ قیامت تک ان کو جواب نہیں مل سکتا وہ من دعا غافل ان کی پکار سے وہ غافل ہیں اللہ نے بات کلیئر کر دی کہ میرے علاوہ ایکس وائی دیو جس کو بھی یہ پکارتے ہیں جہاں سے بھی جس وقت بھی جہاں پکارتے ہیں تاکہ سن لیجئے تمہاری پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتے تمہیں جواب نہیں مل سکتا جب جواب نہیں مل سکتا تو میرے بھائی تو سنانے کا فائدہ آئیے قرآن سے آپ کو مثال دوں سورہ کہا تو سن چکے ہو کئی دفعہ پڑھ چکے ہو اللہ جس کو ایماندار کہے مومن کے اس کے بعد کسی کی گارنٹی نہیں اور رب کہتے کہ میرے ایماندار بندے تھے وہ میرے بھائی اس کے اولیاء ولی ہونے میں شک ہے کیا جس کے لیے اللہ کہتے ایماندار ہاں؟ میرا اور آپ کا کیا معاملہ یہ میرا رب جانے پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ معاملہ خاتمے پر ہے دعا کیجیے میرا آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو کوئی بندہ نہیں جانتا کہ میرا خاتمہ کس طرح ہوگا لیکن توقع ہے امید ہے رب سے دعائیں مانگتے رہو لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جس کا جس کی گواہی میرا رب دے دے تو اس سے بڑھ کر کائنات پر کوئی بلی نہیں ہو سکتا جائیے تلاش کیجیے اس کو جا کے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تھے نیک بندے تھے مومن ایماندار بندے تھے ایمان لا چکے مجھ پر توحید مارنے لگے لوگوں نے کہا کہ لو جی یہ کون پیدا ان کو مارنے لگے پیٹنے لگے یہاں تک ان کے جان کے در پہ ہو گئے یہ اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کے لیے نکلے گاؤں سے اور ساتھ میں کتا بھی ہے لوگوں نے تو کتاب پڑھی کہ کتوں کا بھی وسیلہ دے دیا ہاں حیرت صاحب کہا کہف کا بھائی کتا تو کتا ہے چاہے کہیں کا بھی ہو کتا کتا ہی ہوگا آپ سمجھ رہے اس کا نام کتا ہے تو کلب ہے انسان انسان ہے حیوان حیوان ہے جو جہاں کا ہے وہ وہیں کا ہوگا سمجھا آپ اللہ فرماتے غار میں سو گئے سو گئے اب غار میں جب سو گئے کتنا عرصہ سوئے تین سو نو سال تین سو نو سال تین صدیاں اوپر مبزداد برداد تیسرا کہ تین سو سال کے بعد ہم نے نو سال اور بھی بڑھا دیے پتا سب ہوں میں کام رکو دوںکلے بہم جمین و کلب ہوں باس تم ذرائے بل بسید یہ دیکھنے والا تو گمان کرے گا جاگرے والا کے سوئے میں ہیں تو دیکھے گا تو ان کو جو چہرے کو دیکھتا تو یہ سمجھ رہا جاگ رہے حالانکہ جاگ نہیں تھے وہ سوئے میں تھے نیند میں تھے آرام میں تھے اور ہم ان کے کروٹ کو بدل رہے تھے وہ نوکلے بہم شمال کہا کہ ان کی کروٹ کو کبھی دائیں پھیر رہے ہیں کبھی ہم بائیں آدمی سوتا ہے نا سوتے اسے محسوس نہیں ہوتا کبھی کروٹ یوں لیتا ہے کبھی یوں لیتا تفسیر میں آتا ہے ہر چھ ماہ کے بعد کروٹ لیتے تھے ہاں؟ وہ کلب ہم با ذرائع بل بسید کہا کہ کتا ان کا غار کے منہ پر وہاں دروازے پر چوکھڑ پر پاؤں بچھا کر ان کی حفاظت کر رہا ہے وہ جاگ رہا ہے وہ جاگ رہا ہے اور وہ سوئے ہوئے ہیں اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے سلا دیا سلانے کے بعد بکدال میں نام یا تو اس طرح میں نے ان کو جگایا تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں میں نے کیا کیا ان کو اٹھا لیا ریل سے اٹھ جا بھائی اب آپ بوس ہو گئے اب آپ کیا ہیں اٹھ جائیے اٹھ گئے جب اٹھے آنکھیں مدنی کے پیچھے دیکھا تو ایک کہنے والا کہتا ہے کم لبیس تم میرے بھائی کتنی دیر ہوگی اپنے کو یہاں ہم جیسے آگے بڑھتے ہیں ہم نے پوچھا کتنی دیر ہوگی ہمیں ہاں، اب پوچھے نا ایک دوسرے سے آگے تو ایک دوسرے پوچھ پوچھنے کتنی دیر ہوئی ہے جواب کیا ملتا ہے کالو لبے سنا یو میرے بھائی ہم یہاں پر رہے دن یا دن کا کچھ حصہ قرآن کہتا ہے تین سو نو سال یہ اللہ کے ولی کیا کہتے ہیں یا دن ہوا ہوگا اپنے کو نہیں نہیں دن بھی پورا نہیں ہوا پھر کتنا ہوا کہا کہ دن کا کچھ حصہ یعنی چند گھنٹے ہم پہلے یہاں سوئے قرآن کہتا ہے گھنٹوں کی بات نہیں سالوں کی بات نہیں تو صدیوں کی بات ہے ہم نے تو ان کو تین سو نو سال سلا دیا یہ میرے ایماندار مومن بندے تھے لیکن جب اٹھے تو انہیں معلوم نہیں کہ ہم کب یہاں سوئے ہیں تو یہی ہمارا کیدا ہے ہم اسی کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو کچھ معلوم نہیں کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے ہاں؟ تو ایک ان میں کہتا ہے کہ بھائی چھوڑو یار جتنی بھی یہاں تم ٹھہرے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ آپ ہے بھوک کا بھوک لگی ہے یہ رقم لو ایک بندے کو کہتے ہیں کہ جاؤ ہمارے لیے کچھ خرید کر کے لاؤ لیکن کیا اسے نصیحت کرتے ہیں ذرا احتیاط سے جانا کیوں احتیاط کی بات ہو رہی ہے بھائی دشمن نہ دیکھ لے کون سا دشمن جس کے خوف سے سو گئے تھے آپ سمجھتے ہو تین سو سال تک اس کے دشمن تھے ہاں؟ تین سو سال کے بعد دشمن ہوں گے کرنے کے طرح دیکھنا کہ دشمن جو ہے نا اگر آپ کو بھیڑ بھی جائے تو مہربانی کر کے ہمیں ہمارا پتا نہ دینا کہ تم پکڑے جاؤ تو ایک ہی پکڑے گئے تو یہ نہ کہنا کہ ہمارے اور بھی ساتھی ہیں کیوں ان ہارو والے کم یار یو عید ہو کم تیمل تم تو پلے ہوا بدا اگر تم ظاہر ہو گئے پکڑے گئے تو تمہیں جو ہے سنسار کر ڈالیں گے اگر سنسار نہیں کریں گے تمہیں اپنے دین میں داخل کر دیں گے ہاں؟ وہی خوف ہے نا جو سو کر جو سوئے تھے لے کر وہی خوف تاریخ کہ اگر ہم پکڑے گئے تو سنسار کر دیں گے اب بال پل اگر سنسار نہیں کیا ہمیں مجبور کریں گے کہ ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ اگر ہم نے ان کے دین کو اختیار کر لیا ولم تو فل ہوئے نہ بادام کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم تو ناکام ہوئے تو عید کے بعد شرک میں چلے گئے تو ناکامی ہو جائیں گے ہم ہم اسی ناکامی کو قبول نہیں کریں گے لیکن مہربانی کر کے بتانا مت وہ بےچارا سارے پکے وائدے کر کے جب بازار پہنچتا ہے رقم دی پیسہ سامان لیا وہ کہتا ہے کہاں سے ماری رقم بھائی کیا مقصد ہے یہ رقم فلاں بادشاہ وہ بادشاہ وہ سارے وہ بادشاہ وہ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں وہ کہاں سے آ گیا اب آپ کے پاس نے برٹش دور کا کوئی پیسہ لیا تو آپ کہیں گے میاں کہاں سے یہ کوئی ابھی تک رکھے ہوئے تھے آپ نے ہاں، حالانکہ پچاس ساٹھ سال گزرے کوئی زیادہ تو نہیں گزرے آزادی کو کتنے ساٹھ سے سال ہوا ہے اگر ستر سال کے پہلے رقم کوئی لے جائے تو آپ اسے یہی سوال کرو گے کہ ہم یہاں چھپا رکھے تھے کیا یہ ڈالر وغیرہ ہے ہاں؟ تو کہنے کے چھپا رکھے تھے کہ نہیں نہیں وہ فلاں فلاں بادشاہ فلاں بادشاہ لوگ پریشان ہو گئے یہ کون سا بادشاہ یہ کہاں سے مخلوق آ گئی ہے میرے کہنے کا مقصد آگے کتنا بہت لمبا ہے یہ کہنے کا ہے کہ دیکھیے کہ یہی اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو یہ پکا انہیں معلوم نہیں اللہ کے نیک بندے سو گئے تھے سونے کے بعد بھی کچھ علم نہیں تو آپ کہیں گے میاں جی ہم نے تو مرنے والے کی بات کی ہم نے سونے والے کی تھوڑی بات کی ہے بہانا ملتا ہے نا کیا کہیں گے ہم نے کہا کہ وہ لوگ سنتے ہیں جو سو جاتے نہیں بلکہ جو مر جاتے ہیں تو کل مرالا کرایت کا لنا یو یہ موت گھر گرے ہوئے ہیں گل لگا اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا فامات میں تام کا اس کو بھی میں نے ایک سو سال تک مار دیا کہ تو بھی مر جا بعد مرنے والوں پہ چلا ہے نا بھائی عزیر علیہ السلام ہے کوئی معمولی بندہ نہیں اللہ کا نبی ہے جی نبوت کے نبی نبی کی نبوت میں اس کی ولایت میں کوئی شک تو نہیں ہے نا یہ ہمارا عقیدہ ہے الحدیث کا عقیدہ ہے کہ نبی سارے اللہ کے جنتی ہیں ان سے بڑھ کر کوئی ولایت بھی نہیں ہو سکتا اللہ فرمات ان کو میں نے سو سال مار دیا پھر میں نے اس کو اٹھا لیا اٹھو بھائی اٹھ گئے کم لب پر میرے بندے آپ یہاں سے گزرے تھے اور ابھی اٹھے ہو کتنی دیر ہوئی ہے کیا کہتے ہیں یومن و تو یوم اے رب کریم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا ہوں یا یہاں رہا ہوں کال بلب یہاں ایک سو سال رہا ہے یہاں دنوں کی بات نہیں آپ جب یہاں سے گزرے تھے جو خیال آیا تھا ہم نے آپ کو موت دے دی تھی اور پورا ایک سو سال گزر چکا ہے لیکن یہ اللہ کے نبی اٹھنے کے بعد یہ نہیں کہ بھائی سارا کچھ معلوم تھا کہ سو سال گزر ہی گیا ہے یہی آواز آتی جو کہتے ہیں کہ سب کچھ معلوم ہے یہاں تک کہ رسی گم ہو جائے کی وہ بھی معلوم ہے میں رسی کی بات تو چھوڑیے تو یہاں اپنی عمر کی بات ہو رہی ہے کہ ایک سو سال گزر گئے ہیں لیکن جواب کیا آتا ہے میرے رب میں یہاں دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں اللہ فرمات نہیں آپ کو پورے ایک سو سال ہو گئے ہیں لیکن منظور شراب کا لمیت سننا آپ کے کھانے پینے کی طرف دیکھی ابھی تک باسی نہیں ہوا وہاں فریج نہیں تھا ہاں، کہ سو سال تک ڈی فریزر میں چیز پڑی تھی وہاں کول میں پڑی تھی ٹھنڈی ہو رہی تھی ہاں، یہ تو ابھی بھی پیدا ہوا نا آپ کی بجلی اس کے بغیر بھی رب کریم نے یہ چیز محفوظ رکھی ہے کہا کہ اتنا عرصہ گزر گیا لیکن کھانے پینے کی طرف دیکھ چیزیں ابھی تک وہی ہیں کوئی خرابی نہیں ہوئی اپنے گدے کی طرف دیکھیے اس کی ہڈیاں جو ہے چمک رہی ہیں اب آپ کے سامنے ہم اس کی ہڈیاں جوڑیں گے اس کے اوپر جو ہے گوشت چڑھائیں گے اس پر کھال چڑھے گی اور رینگتے ہوئے آپ کے سامنے زندہ ہوگا معلوم کر لینا کہ تمہارا رب اس طرح طاقت رکھتا ہے ہاں؟ تو میرے بھائی یہ سارے بہانے ہیں کہ ہماری سنتا نہیں ارے ایسی جگہ سے سنتا ہے جہاں تمہارا باپ بھی نہ سنے جہاں تمہاری والدہ بھی نہ سنے جہاں تمہارے دوست احباب بھی نہ سنے جہاں تمہارے دل والے بھی نہ سنے کہاں کے رب تو اسی جگہ بھی سن لیتا ہے سمندر کی گہرائیوں سے بھی سن لیتا ہے کہ جب یونس علیہ السلام کو پھینک دیتے ہیں سمندر میں ہاں؟ کیوں بھائی مچھلی کے پیڑ میں چلے گئے مشہور قصہ ہے نا تھوڑی سی غلطی تھی دوسری بار کی جو ہے انتظار نہیں کیا حکم ثانی کا انتظار نہیں کیا اللہ فرماتے کشتی میں تھے مچھلی کے پیڑ میں چلے گئے وہاں سے پکارتے ہیں اللہ نقدر علیہ فنا ظلمات اللہ الہ الا انت انی کنت من من الظالمین فاستجبنا له ونجینا الغم اللہ جب المؤمنین بکال مچھلی والا جب ناراض ہو چلا انہوں نے سمجھا ہم سکتی کے ساتھ نہیں پکڑیں گے ہم نے ہم نے کیا کیا ان کو سکتی سے پکڑ لیا پھر مجھے اندھیروں میں پکارنے لگے رات کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کے پیٹ کا اندھیرا اندھیرا تلے اندھیرا ہے کیا کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہاں؟ یہ نہیں کہا ہے جبریل علیہ السلام آپ تو میرے پاس پیغام لے آتے آپ ادھر اللہ کو کہہ دیجئے نہیں نہیں کسی کو بیچ میں نہیں لا رہے تارے ہاں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ تو پاک ہے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا میں مانتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں مجھے اس مصیبت سے نجات دیجیے کہاں سے پکار رہے مچھلی کے پیٹ سے اندھیروں سے اللہ مثال دے رہے ہمیں قرآن میں کیوں مثال دے رہے ہیں تاکہ تمہیں بھی اگر غم آ جائے تو اس طرح مجھے پکارا کرو فس جب لہو نئی نام الغم ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہم نے ان کی آواز کو سن لیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی بکدال مومنی تاکہ کہ صرف مومنوں کو ہم نجات دیا کرتے ہیں یہ نہیں کہ خالی یونس علیہ السلام کو ہم نے نجات دی ہے بلکہ مومنوں کو ہم غم سے اس طرح نجات دیتے ہیں لوگ غم کو جو ہے نا بھلانے کے لیے اللہ کے بندے جو ہے نا نشو میں پڑ جاتے ہیں شراب میں پڑ جاتے ہیں کبھی چرس پی رہا ہے کبھی بھگ پی رہا ہے کبھی کیا پی رہا ہے کیوں بھائی کاجی بڑو گموں نے گھیر لیا ہے اللہ کے بندے تو نے بیماری خرید لی اللہ کا سور سے پوچھا گیا کہ جناب اگر علاج کے لیے شراب پی جائے تو کیسی ہے آپ نے فرمایا شراب بتاتے خود بیماری بیماری سے علاج ہوگا کیا ہاں؟ بیماری سے علاج نہیں ہو سکتا تو غم سے نجات کے لیے ابن ابی حاتم کے اندر روایت آتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کوئی بندہ کسی غم میں مبتلا ہو اور جناب یونس علیہ السلام کی دعا مانگے اللہ ضرور اس کو نجات دے گا ہاں، اللہ ضرور نجات دے گا تو میرے بھائی اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ سے سنتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں میں اور آپ نہیں سن سکتے اور فرمایا ام یجیب المستر دادا کون ہے جو لاچار و بے بس کی دعا کو سنتا ہے وقش سو اس کی تکلیف کو بھی دور کرتا ہے کہ کون سی وہ ذات ہے جب بے بس و لاچار مجبور اسے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا کوئی گلی نظر نہیں آتی ساری گلیاں بند ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ اپنا غم اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتا سکتا کہاں جائے کہا کہ جب اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہے جب گڑگڑاتا ہے جب دو آنکھوں سے آنسو جاری کرتا ہے اپنے رب کے پاس آ جاتا ہے کہا کہ مستر مجبور لاچار بے بس کی دعاؤں کو میں سننے والا ہوں اور ایسے ایسے مسائل سے ایسی مشکلات سے اس کو نکالنے والا ہوں کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں نکال سکتی تو میرے بھائی تو عید کا موضوع بڑا لمبا موضوع ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خالق کے کائنات نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا کہا کہ وما خلق الجن والانس انس اللہ میں نے انسان اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا لہذا عبادت میں وہ شریک کسی کو نہ کرو ہاں کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے رب کے ساتھ شریک شرک کرنا بڑا ظلم ہے یا بنی اللہ تو شرک بلّہ ان شرک الت المنازیم کیا کہا لکمان السلام نے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور شرک سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا اور اللہ کے صاحب نے فرمایا کہ شرک سے بڑھ کر کوئی بڑا جرم نہیں ہے سب سے بڑا جرم سب سے بڑا ظلم جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے لہذا اس چیز سے بچنا انتہائی ضروری ہے اور اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ہے اگر ڈھیر سارے اعمال ہوں جا کے آپ کے اعمال سمندر اور اپنے پہاڑ کی چوٹی آسمان کی بلندیوں تک پہنچے اور ذرے برابر بھی یقین جانے کے شرک کی آمیدش ملاوٹ ہے تو قیامت کے کے ہوا منصورہ جس طرح ہاتھ پر تم جو ہے نا مٹی یا ریت رکھ کے پھونک دے دو اس طرح پھونک سے اللہ اس کے امال اڑا دے گا اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی ہاں توحید ہے اللہ کی وحدانیت ہے پھر انسان غلطیاں کرتا ہے ہاں کہا ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان اور زمین کے کنارے تک پہنچ جائیں لیکن مجھے اس حال میں تو ملا ہے لا تشر کبھی شیا میرے ساتھ کسی کے تو نے شریک نہیں کیا لا تو قرآب یا مغفر اتنی تجھے مغفر بھی دے دوں گا مجھے پرواہ نہیں ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن و سنت پر اور خاص پر توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر داوان الحمد للہ رب العالمین